حضرت عبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ داڑھی کو زرد کرتے تھے میں نے ان سے اس کے متعلق بات کی تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنی داڑھی مبارک کو زرد کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو پنتالیس